کیا ہے فوراً کیا دینا قرآن کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے یہ ساری ان سارا مسئلہ صاف ہو جائے گا سارے بادل چھڑ جائیں گے ہم چاہتے اس موضوع کو پورا جاری اساری رکھیں اور ان ہم اس کے لیے ہم یہاں سے آگے رہیں تو اسے خراب نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے صاحبانوں نے مطلب ہم نے سے کسی نے بھی شکست کو قبول نہ کیا تو انشاءاللہ میں پورے رسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ مول صاحبان آپ کا ٹائم دینا کریں ہمیں سمجھ آئے السلام علیکم سب سے پہلے تو آصف بھائی اگر آپ کو نیند آئے گی تو کسی اور اپوائنٹمنٹ بنا دیں جو کہ ٹائم رکھ سکے تو سب سے پہلی بات تو راجا صاحب ایک بار آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے پہلے یہی کوشش کی تھی کہ ہمارا ٹاپک پہلے چلے لیکن ہم زبان دے چکے تھے اس وجہ سے آپ کا ٹاپک پہلے چلا ہے سمجھ گیا نا تو آپ نے کہا کہ پہلے ہم اپنا ٹاپک رکھ لیتے ہم نے کہا تھا آپ سے لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا اس سے آپ کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ کارئین سے پوچھ لیتے تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اب اس بات پہ متفق ہے کہ کس طرح آپ ڈسائڈ کریں گے ہمارا ٹاپک آپ کب اسٹارٹ کرنے دیں گے یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ ہم پانچ چھ سال تک ادھر بیٹھے رہیں گے یہ ہمارا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا اب میں ٹائم دوں گا یہ میرا ٹائم نہیں تھا رول اللہ صاحب ٹیکس میں نہیں کے پلیز میں سب کو رک رہا ہوں قائد اعظم بھی لکھ رہے ہیں سب رک جائے اس وقت ٹیکس میں سب مفتی نہیں بنے گا پلیز رزلٹ تو میں آپ کو اب مائک کے اوپر بلاؤں گا آ جائیں آپ مائک کے اوپر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیا ہو چکا میں صرف ایک یہی بات کروں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا یہ کہتے ہیں کہ ابھی موضوع نہیں ہوا یعنی یہ مان گئے ہیں کہ پانچ جن اپنا مسلک ثابت نہیں کر سکے اور علماء علیہ سنت نے کہہ دیا کہ ہم ثابت کر چکے لہذا اب اس پر ضرورت نہیں ہے اگر ان کو یہ یقین ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں نا ابھی وقت اور چاہیے اور چاہیے دس دن چاہیے پانچ دن چاہیے پانچ سو بیس پیش کروں گا اس کے مجھے پانچ گھنٹوں میں جو چیز پوری نہیں ہو سکی ہو پانچ دنوں میں بھی پوری نہیں ہوگی میرے بھائی عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ سے چاول چکھا جاتا ہے پوری بیگ نہیں کھائی جاتی پتا چل گیا پانچ گھنٹوں میں کیا آپ کے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہے کل کا لفظ قرآن سے پیش کیا آخر تک آپ کے مناظر کہتے ہیں کہ کل کا لفظ نہیں ہے میں بڑے دلائل میں نہیں جاؤں گا صرف یہی مسئلہ کہ جو کہتا ہے یہ پورا ہو چکا ہے اس کا مطلب اس نے اپنا مطلب ثابت کر دیا اور جو کہتا ہے کہ ابھی پورا نہیں ہوا اس کا مطلب پانچ گھنٹوں میں وہ ابھی اپنا پورا نہیں کر سکا ابھی اسے پانچ دن اور چاہیے تب وہ پورا کرے گا تو اس کا مطلب میرے بھائی پانچ دنوں میں بھی پورا نہیں ہوگا طے یہ تھا کہ اگر دونوں فیالی ہو جائیں تو اسی پر ہوگا نہیں تو اگلے پر ہوگا اب چونکہ دونوں فریق پر راضی نہیں ہیں اس لیے آپ جو ہے دوسرا موضوع شروع کریں گے اگر اسی موضوع پر ہے نا تو دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہے نہیں تو اگلا موضوع اپنے آپ شروع ہو جائے گا جی شکریہ میں نے بات اتنی ہی کرنے کی میرے خیال میں بات یہ ہے بھائی کے بات کر رہے ہیں دو تین مہینے آ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کو چاہیے کہ اگر ایک دو گھنٹے اس موضوع پہ اور بات ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے پھر اس کے بعد جو کلمہ ہے اذان ہے اقامت ہے اس پہ بات کریں گے یہاں سے کچھ جانے والا تو ہے نہیں ہے نا ہم بھی آئے آپ بھی آئے شبلی بھائی بھی آئے اعظم بھائی بھی آئے

تو آپ کے بعد نہیں کر سکے آپ بارہ کے بات کا بات نہیں درست ہے ہم بارہ کے طرح ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ بتائے کہ یہ آرت میرے سہبادی آپ نہیں سابت کر سکے ہم نے آپ سے نے بھی کیا تھا آپ یہ ثابت کریں گے صحابہ نے اپنے بارے میں کہا کہ یہ آیت ہمارے عدالت کے بارے میں ثابت نہیں ہوگی اب ثابت نہیں کر سکے آپ اپنے دار کچھ ثابت ہوئے تھے ابھی ہمارے دلائل سنو جو آپ کے نقد میں ہیں آپ کی کتابوں سے ہیں میرے ابھی ہم سے ایک ہی بات ایک سوال کا جواب ابھی خدا نے کی آگے ہوئی ہے ابھی ہم مان گے اور یا خدا یا نے اپنے بارے میں کہا میرے آگے رہیں تو میرے بھائی آپ نہیں کر سکے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں ہم آپ کی کتابوں سے کلام کی کتابوں سے کتابوں سے کی کتابوں سے اور ان آیات کے جو آپ علماء نے بیان کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے اس کو سننے کا رکھو اس کے بعد اگلے موضوع چلے جائیں گے آپ گھبراؤ ہم یہی موجود ہیں اور تمام موضوعات پر ہم بات کر لیں گے لیکن آپ کو اس بات کو ہر چاہیں گے کہ آپ ایک بھی رسول خدا کا فرمان نہیں لا سکے آپ اپنی من ماننے کی تفصیل کرتے رہے رسول ہے جو مبلی نے کہا کہ ان آ کے بارے میں رسول نے کہا کہ میں سبھا کی عدالت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرے صحابہ جو جائیں وہ سارے کے سارے آ جائیں اور صحابہ نے بھی استدلال کیا ان آیات سے کہ آیات ہماری عدالت کے اوپر نازل آئی ہے جہاں تک مولانا صاحب یہ کہتے رہے جناب والا مختلف باتیں تو میرے بھائی آپ اس موضوع کو ایک دو گھنٹے چلاؤ آپ ہماری باتیں سنو ہم جناب والا جس مقصد جس ریل کی بنیاد پر کہتے ہیں کتاب نہیں ہے ہم آپ کی کتابوں کا ثابت کریں گے کہ آپ کے علماء نے یہ سارے کے سارے عدل نہیں ہیں اور پایا کے ہم شو کو اسکول کریں گے اور انشاءاللہ صحابہ اپنے کچھ انہوں نے بلانے میں کہا کیا ہے وہ بھی ہم سابت کریں گے تو ایک دو گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو سن لیں ان شاء اللہ ہماری بات کو پھر ہم ان شاء اللہ اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے اس اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے اس اگلے موضوع پر بھی آ جائیں گے پلیز ڈاؤٹ ہوگی اور اپنے آپ کو حوصلہ رکھو گھبراؤ نہیں ہمت کرو اپنے بزرگوں کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرو ہم تو کردار کے ماننے والے ہیں سگرار کے ماننے والے نہیں ہیں اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے جنگ فکر کو فتح کیا جنگ علود کو فتح کیا جنگ خیبر کو پرندہ کیا نہیں دیو کر دو کیونکہ لوگوں کو پتا چلے چاہیے کوئی بھی نہیں دی زیادہ یہ حرک ہے آپ خود رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ڈلائٹ دینا چاہتے ہیں پانچ گنٹ میں گھنٹے میں آپ نے کچھ نہیں کیا اہل سنت نے سب کچھ کیا میرے بھائی جذبات میں آپ خود اپنا رد کر گئے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ منٹ پانچ گھنٹے میں ہم خود نہیں کر سکے ابھی تو ہم نے اپنے دلائل بھی شروع نہیں کی اور دو گھنٹے کے بعد بھی راجا صاحب عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ مجھے یہ کہہ لکھ دیتے ہیں پھر بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا دو گھنٹے کے بعد پھر یہی بات ہوئی تو میرے بھائی تو دو گھنٹے کے بعد وہ ہوگی اکل مندوں نے پانچ گھنٹوں میں دیکھ لیا ہے جو کچھ ہوا اپنے پھر آپ نکلنے پر آئے چونکہ طے یہ تھا میں آپ کے ساتھ جذبات میں دلائل نہیں دوں گا اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے پتا چل گیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جب موضوع پانچ گھنٹے ہو گیا اس کا فیصلہ بھی الحمدللہ آپ کر دیا آپ سب نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ پانچ گھنٹوں میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا اب ہم کریں گے تو ہم نے تو یہ دیکھ لیا پانچ گھنٹوں میں اب ساری دنیا جانتی ہے کہ پانچ گھنٹوں میں فیصلہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنیوں نے کچھ نہیں پیش کیا تو آپ کو بھی کہہ دینا چاہیے چھوڑ دو پانچ گھنٹے میں فیصلہ ہوتا ہے سنیوں نے کچھ نہیں پیش کیا ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سنیوں نے پیش کر دیا آپ پیش نہیں کر سکے اس لیے ابھی قید اعظم صاحب کیوں کیوں رہتے ہو تو میں نے کتنا منٹ لیا آپ نے کتنے لیے ہاں میں دیتا ہوں لیکن صرف اتنا کہ آپ اصول کی بات کریں دونوں مناظر اگر متفق ہوں تو اگلا موضوع شروع ہوگا نہیں ہوں گے تو نیا موضوع شروع ہوگا سمجھ گیا ہاں، تشیلا جی شکریہ شکریہ بھائی یہ جب راجرا جب بول رہے تھے ان کے چھ منٹ نہیں ہوئے تھے ان کو ریڈ آؤٹ دیا گیا ہے بارہ منٹ کا ٹائم ہے یہ چیز کیا صحیح ہے مناظرے کے اصولوں میں طے کی جا چکی ہے یہ چیز کیا کہ آپ ان کو بولتے وقت ریڈ ڈاٹ دے دیں جبکہ یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ بولتے وقت ڈیورنگ دا ٹائم لمٹ کسی اسپیکر کو ریڈ ڈاٹ نہیں ملے گا آپ کے ان اسپیکر بھی ریڈمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ریڈ ڈاٹ دیا ہے اور اسامہ صاحب آپ جو چیز لکھ رہے ہیں کسی کو لکھنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے پر آپ سے میں نے چیلی بھائی پہلے بھی کہا تھا پلیز آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو یہ ایڈمن ہے ان کو بتا دیجیے گا آپ نے وہ نہیں کیا پلیز پیسے بھائی آپ ذرا مائک پر آئیے کہ ریڈ ڈاٹ راجا بھائی کو ریڈ ڈاٹ کیوں دیا آپ نے ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور جو آپ کے رضا مصطفیٰ صاحب ہیں بات تو یہ ہے کہ اب مناظرہ ختم ہو چکا ہے ابھی ہم ٹرمس اینڈ کنڈیشن پر بات کر رہے ہیں اور آپ کے جو راجا صاحب آئے تھے انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا تھا وہ ٹاپک نہیں ہو رہا ہے دیکھیں رضا مصطفیٰ صاحب ہے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی ٹاپک اس وقت چل رہا ہے کہ مناظرہ کو کنٹینیو کیا جائے یا نہیں کیا جائے وہ جب بھی آپ لوگ آتے کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کرتے ہیں ٹاپک پہ اب ہم بات ٹائم ناظرے کو یا نہیں کیا جائے تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ وہ نہیں دے سکے یہ نہیں دے سکتے ہم لوگ تو ڈائل نہیں بیٹھے ہوئے کم سے کم ان کو ڈائل نہیں سمجھے ہم بھی سمجھ کیا آپ اب بھی ان کے مائک کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں ابھی صرف بات یہ رہی کہ مدرے مطلب کو آگے بڑھایا جائے اور نہیں بڑھایا جائے یہ بارہ منٹ تک آپ بولتے رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ادھر چوبیس گھنٹے تک بیٹھا رہوں گا یہ سب چوبیس گھنٹے تک بیٹھے رہیں گے کسی نے کسی جگہ پہ تو ہم کو پہنچنا ہے نہیں پہنچنا ہے اور ادھر پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ بتایا کہ کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ میرا سوال ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں آئے گا آپ آئیے قائد اعظم جی سر بھائی آپ نے کہا کہ وہ مناظرے کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور وہ مناظرہ ہم نے شروع کر دیا وہ جو دلائل دے رہے تھے یا جو میں ان کے دلائل پہ اس کا گفتگو نہیں کر رہا جب ہمارے اندر درمیان یہ فل ہو چلی ہے کسی فالے میں حلکے ڈسائڈ کریں گے کہ مناظرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں میں اور آپ لیں گے نہ ایڈمن کو کوئی اختیار ہوگا بولنے کا ان کو وہ ڈسکشن کرنے دیں آپ اور اور اس کے درمیان میں ہم نے نہیں بولنا ہے مناظرے کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن میں یہی ہے کہ پانچ گھنٹے بعد دونوں آلن طے کریں گے اس کا کرائیٹیریا ابھی اسی روم میں طے ہوا ہے کہ بارہ بارہ منٹ تک بولا جائے گا بارہ بارہ منٹ کے بعد اس کے پہلے بارہ منٹ تک کسی کے پاس جو ہے وہ بولا جائے گا اس کے درمیان کسی کو ریڈ آؤٹ نہیں دیا جائے گا لیکن آپ کے یہاں سے جو بھی ایڈمن ہے انہوں نے ہمارے عالم دین کو ہمارے صاحبری کو ریڈ آؤٹ دیا چھٹے منٹ پہ بارہ منٹ تک ٹائم میں چھٹے منٹ پہ ڈال دیا تو مجھے اور آپ کو بولنے اختیار نہیں کتنی دیر بیٹھیں گے ہم تو بیٹھے ہیں ہم ہم مسئلے مطلب ہیں لیکن ان دونوں کو جب اختیار کیا گیا تو صرف انہیں دونوں کو طے دیا جائے سب سے پہلی بات تو بارہ منٹ جو آپ نے بارہ بارہ میں اس سے متفق نہیں ہوں میں نے پانچ منٹ کہا تھا آپ نے بارہ منٹ کہا یہ تو یہ نئی چیز کے اندر کہ جس وقت یہ بحث ہوئی ہوگی بارہ بارہ منٹ دیے جائیں گے جب ہوگا اس وقت بارہ منٹ دیے جائیں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بیگ مناظر میں شروع نہیں ہو رہا ہے یہ بیگ ٹاپک جاری رکھا جائیں اس کے لیے آپ کتنے پانچ گھنٹے چاہیے گے آپ کو دس گھنٹے ہی اور بحث کرتے رہے کہ یہ ٹاپک ابھی چلانا ہی نہیں چلانا ہے اس کا کوئی ٹائم کا ٹائم کریں گے آپ جی بھائی آپ نے پانچ منٹ کہا تھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں جو مناظرے کے اندر ہے اس چیز کو طے کرنے کے لیے کہ یہ ٹاپک ختم کیا جائے اس ٹاپک کو جاری رکھا جائے یا کوئی دوسرا ٹاپک لیا جائے ہمارے علم کا کہنا ہے کہ وہ اپنا موقف دے چکے ہیں اب آپ چاہیں تو بارہ منٹ آن کے اپنا ٹائم لے لیں اس کے بعد اب کیا کرنا ہے وہ تو اپنی جواب دیں گے آپ کو انہوں نے اپنا موقف دے دیا اور جو سننے والے انہوں نے سن لیا وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر سکتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو بارہ منٹ دے رہا ہوں مناظر پھر شروع کرتے اپنا موقف آپ دے دیں اس کے بعد جو ہے ہمارے جو علم آزاد ہیں انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے اور وہ ادھر کرتے ٹھیک ہے جی میں ہے لیکن میں اس سے پہلے کہ واضح ایک بات کرتا ہوں کہ ہم اس مناظر کو ختم کرتے ہیں ایک سوال کا اگر آپ جواب دے دیں تو ہم ختم کر دیں گے باقی بات ختم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اپنی کسی عقائد کی کتاب سے کسی حدیث کی کتاب سے اپنے اصحاب دین کی عدالت کو ثابت کر رہے ہیں اصحاب اصحاب صلاح میں سے کسی ایک کا کون ثابت کریں دکھلا دیں ہمیں کہ ہم تمام سارے کے سارے صحابہ کے ہیں وہ عادل ہیں ہم مان لیں گے اس سوال کا جواب دے دیں ٹھیک ہے ہم جو مانگیں گے کی عدالت کے اوپر سے کسی ایک سکی سے اپنے کسی ہم اس کو مانیں گے آپ بھی ہمارا ایک مطالبہ آپ ضروری ہم موضوع کو دس پندرہ گھنٹے مزید خیال میں پانچ منٹ میں پہلے بھی ختم ہو سکتی تھی لیکن صاحب نے اس کو سوال دی ہے ہمارا بنیادی سوال یہ ہے آپ کے صحابہ کرام آ جائے نا آپ ان کا دعویٰ پیش کریں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم تمام کے تمام صحابہ آ جائے میں ختم کرتا ہوں صحاب کتابیں کسی بھی کتابیں ہیں زیادہ رکھتا ہے زیادہ مزود ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہر تک سنت ندی بھی کہتے ہیں سنت سلامی دیتے ہیں ہمارے انتظام کا یہی سوال تھا آخر بھی یہی سوال ہے کہ کام ازم پورے موجود صحابہ سے متعلق ہے صحابہ اس کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ میں صحابہ کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ صحابہ نے دلیل کیا دیا ہے کامت کامن کا دعویٰ تو بھی کھانا جب وہ مدعی نہیں ہے تو آپ خام اپنا کی جگہ مجھے روٹی دے آیا اس کی تعبیر کبھی آج پر ہو رہا ہے کمر کمر کا ہو رہا ہے سوال کا جواب دے سر موضوع اور کیا ہے اپنا موضوع شروع کرنا ہم دیکھتے ہیں بات کریں گے آپ پیش کریں اور ابھی تک اس کی سمجھ صحیح ہو ہم مان جائیں گے کہ ہمارا آپ کا فیصلہ پانچ سپتا ہے پانچ ستر بات نہیں جائے گی اس کی ضمانت ہم کو دیتے ہیں کافی کیا کے بارے میں دوسری باتوں کے بارے میں کیونکہ یہ آپ بتائیے سب سے زیادہ ڈاک فوڈی ہوگی یہ چیز کیا ہوں گے لہٰذا یہ بات ایک دو تین چار پانچ میں زب کرتا ہے تو جب وہ ہو جاتے ہیں یہ سب چیز اتنا تو دماغ معاف ہو چکا آپ سامنے ان کو قارئین کہہ رہے ہیں اندازہ کریں اتنا ذہن جواب دے چکا آپ کا تو کیا مناظر آپ کریں گے جب آپ سامعین کو قارئین کہتے ہیں اتنا دماغ آؤٹ ہو چکا اتنا دماغ معروف ہو چکا بات سامعین کی تھی آپ قارئین کو شامل کرتے ہیں اندازہ کیجیے ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے والے جو سامعین اور قارئین کا فرق نہیں کر سکتے ایسا جو دماغ فارغ ہو جائے اسے کیا بات کریں باقی رات پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن بات وہی رہے گی ہم قرآن پڑھتے جائیں گے آپ انکار کرتے جائیں گے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے آپ انکار کرتے جائیں گے تو میں نے کل لوگ میں روشنا کل کی بات آئی اس کا جواب بالکل نہیں دیا فتح مکہ سے پہلے یا بات والے سارے کے سارے جنتی ہیں سب سے حوصلہ کا وعدہ ہو چکا قرآن صاحب اگر مطالبہ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارا مطالبہ بھی ایک دو منٹ میں طے ہو سکتا ہے کہ آپ پانچ سال حضرات کے متعلق خود ان کی زبانی دکھائیں یا قرآن کی حد میں ان کے نام دکھائیں یہ معصوم ہے آپ کہتے ہیں صحابہ کی بات کریں ہم صحابہ کے خالق کی بات کرتے ہیں عالبہ کے خالق کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم مانتے نہیں قرآن کی جب آپ رات نہیں مانتے تو صحابہ کی کیا مانیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں جیسے آپ کا مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے ایک دون میں جلدی طے کرو راہ فرار اختیار نہ کرو ہم نے آج کتنا فراخ دلی سے قرآن کی عتیں پیش کی آپ کی ہر بات سنی تبرہ سنا لانتے سنی سب کچھ سنا لیکن ہم نے سب کچھ سننے کے باوجود چھ گھنٹے ہو گئے بات کرتے رہے آپ پانچ منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کل آزان تو نہیں آتے کون فیصلہ کرے گا سنیے جناب آپ اپنا کلمہ سنائیں اگر کافر مسلمان ہو جائے اگر کافر مسلمان ہو جائے تو کون سا کلمہ پڑھے آپ اپنا کلمہ پڑھیں کہ کون سے کلمے سے مسلمان ہیں کلمہ سنائیں اپنی اذان سنائیں قربان سے ثابت کریں اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں اپنی اذان قرآن سے ثابت کریں آپ بھاگنا چاہتے ہیں کہ یہی موضوع لمبا چلتا ہے بس لوگ اس طرح لوگوں نے سمجھ لیا سن لیا کہ آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ قرآن کے ماننے والے کون ہیں صحابہ کے لیے رضا کا پروانہ کون دے رہا ہے جنت کا پروانہ کون عطا فرما رہا ہے اور صحابہ کو منافقین میں کون شامل کر رہے ہیں اللہ معافی دے رہا ہے آپ منافی دے نہیں رہے اللہ ان کے سیاحت کو حسنا سے تبدیل کر رہا ہے آپ کہتے ہیں آپ حدیثیں نہیں مانتے ہم حدیث ضرور مانتے ہیں مگر وہی جو قرآن کے مطابق ہو اور آگے کر رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو پہلے آپ کو طے کرنا چاہیے تھا کہ اس بات سے مسائل کے لیے دلائل کیا ہونے چاہیے کی تعریف کرتے معروف کی تعریف کرتے ہم بھی جانتے ہیں اصول حدیث ہمیں ہی پتا ہے تو پہلے اردو اصول حدیث طے کر لیتے پھر ہم موضوع پہ آتے موضوع چھیڑنے کا شوق بھی ہے کاری نہیں جناب والا آپ دماغ کی اصلاح کریں کاری سامعین کی بات ہے سامعین اگر پانچ گھنٹے میں فیصلہ کر چکے ہیں تو پانچ دن بولتے رہے فیصلہ یہی رہے گا آپ تاریخ پڑھیں گے آپ ضعیف رواجات پیش کریں گے آپ مردود روایات پیش کریں گے ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں اور قرآن بالکل واضح ہے کہ کلو وعد اللہ دلہ اللہ سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر سکتے اگر نام مانگتے ہیں اگر نام مانگتے ہیں تو البید کے نام قرآن پیش کریں اور ان کی عصمت پیش کریں قرآن جیسے مطالبہ ویسے اب سنیے جناب آپ اگر مسلمان ہیں کلمہ پڑھیں اپنی آزان سنائیں جائے راجا صاحب صاحب تو جواب نہیں دے رہے آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں پانچ منٹ رحمان بات یہ ہے کہ مودی سات بڑے فخر سے کہتے ہیں کیا سکھ سے ہم نے آیات پڑھی تو ہم نے ہم بھی کوئی باندھ کے موجود نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم نے بھی آیات پیش کیا ہے یہ جو جی آیات پیش کی ہیں صاحبہ کی ادب عدالت سے تھوڑا فتح کی آیات پیش کیا ہے کہ نتیجہ اللہ نے نکال دیا کہ تمام سے میں راضی نہیں ہوں تو یہ کیا کہتا ہے کہ لڑکے کہیں چلے جاتے ہیں یہ سمجھ کے صرف ہم نے آیات پیش کیے ہیں ہم نے بھی آیات پیش کیے ہیں سمجھ بات کی اور اس میں یہ آیا کہ اللہ جن سے زیادہ خود جن سے زیادہ تھا ساتھ آدمی کی ہے جنہوں نے خدا نے کتاب کیا لڑے مرے کسی کو مارا ان سے اللہ رانی ہے وعدہ ہے ہم اس کے کہہ رہے ہیں ہم کب اس کے من کر رہے ہیں یہ ہم کو انکار دیتے ہیں ہم باقی اس بات کے کہہ رہے ہیں یہ تمام غزلات میں پیغمبر کے ساتھ شریک تھے انہوں نے کتاب کیا فرار نہیں کیا دشمنوں کو قتل کیا میں ان کو بار بار کہتا رہا آپ اتنا ہار مارے گئے تھے کسی کا نام لے کہ ان تین بزرگوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے صرف کتاب کتاب بات بات ہے کہ لڑکے باجی بس جاتے رہے بات یہ ہے کہ جانا کافی نہیں ہے وہاں چڑھ کے لڑنا ہے تو نتیجہ دکھانا ہے ہم نہیں کی تو وہ چیز ثابت نہیں کر سکے اور اللہ نے واضح طور سے کہا تھا کہ جو اس بات کو پورا کرے گا سے راضی ہوں یہ قرآن کی آیات نہیں ہے یہ کوئی علامہ مدیسی کا کال ہے یہ کسی ذاکر کا کال ہے یہ کسی ہمارے مرتبہ خطیب کا کال ہے یہ کیسی کچھ باتیں کرتے ہیں مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے وہ کیا آیا باقاعدہ ہو گیا ہے چلوان ہو گیا اگر آپ کی سامنے کے بجائے قانون چلا گیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسی حرکت میں نے ہمارے اسلام سے پوچھ چکی کہ کب غلط بیماری کا غلبہ ہو گیا یہ پیغمبر کو کہنے والے کون بن ہو گئے اسے لمبے چوڑے موجود ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس موضوع کو جاری رکھیں تاکہ دیکھا جائے بھائی صحابہ کرام تو صحابہ کرام رہے آپ نے پیغمبر کا کیا اثر کیا ہے پیغمبر کو کیسا عادل مانتے ہیں صحابہ کے اقوال ابھی میں موجود ہے پیغمبر سے کہتے تھے مال غنیمت کی تقسیم میں یہ بھی یار ہم آپ عدل کریں آپ نے فرمایا سمجھ عادل علامہ خدا عدل اگر نہ عدل نہ کرے تو کون کرے گا مولانا کرم کا کرنا تو فیس کرے یہ ساری چیزیں حقیقت کری ہیں یہ بڑی لمبی تقسیم ہے ہم چلو ہم بھی نہیں جانا چاہتے اور اس سے فرار کرنا چاہتے ہیں کوئی طریقہ فرار کر بھی چاہیے بار بار مطالبہ ہو جائے پھر وہ قرآن کہتے ہیں حضرت عمر کی طرح کتاب اللہ لیکن پھر آپ حدیث سے بھی نہیں چاہ سکتے یہ غلط بات تصویر ہے یا تو کہہ دیں کہ پیغمبر کے اپنا جب اللہ نے کہا میں نے قرآن کے ذات کو اتارا تم نے واضح کرنا ہے تو پیغمبر کے اپنا قرآن کے ساتھ آپ پیغمبر کی حدیث پیش کریں یہ کو لمبا دے کے اپنے سامعین میں معلوم تو سامنے پڑھ رہے ہیں ملاد پڑھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے واہ واہ مناظر اسی طرح رہتے ہیں ہمارا بار بار آپ کا مطالبہ بات ہے آپ دکھا دیں کہ صحابہ کرام عادل ہیں میں نے اپنی کتابوں کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری کتابیں دکھاؤ کتنی آپ کو رشتہ دیا کتنی آپ کو اجازت دیا ہے اور قرآن سے بھی آپ نے کوئی آیت تو نہیں پڑھی شاید صحابہ کے مدو یہ آپ کا مدد عقیدہ ہے اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کے نام لکھ رہے ہیں یہ دوسرا ہٹ کے موضوع ہے وہ بھی ہم لکھ دیں گے جب وہ بات چلے گی لیکن بات اس کا نکل سکتا ہے آپ کو سہولت دیا صحابہ کرام آپ کے یہاں تو حجت ہے ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کی اس بات کو قبول کر لیں گے یا آپ قرآن کا سہارا لے کے خوارج کی طرح یہ نارا نہ لگ جاتے رہے بس قرآن نے کیا قرآن نے کیا دیا قرآن نے کیا دیا قرآن آپ کے نہیں تو جب قرآن کے بارے میں صحابہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہماری عدالت کے بارے میں پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے تو آپ کیا قرآن قرآن کرتے رہتے ہیں ہماری بار بار آپ گزارش ہے ناراضگی نہ کریں ٹھنڈے دل سے سوچیں اپنا سامعین کا ٹائم ضائع نہ کریں آپ اپنے نتیجے کو پہنچ گئی ہے آپ صحابہ کا دعویٰ دکھلا دیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تو ہم عادل ہیں آگے میں نے یہ تو نہیں ہم دل نہیں مانتا وہ کا کریں یہ بھی اللہ کی بڑی بات ہے یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہمیں صحابے تم بھی سکھا ہیں لیکن یہ بات بھی ساتھ ہونا چاہیے صحابہ کا دعویٰ ہو کہ ہم اکلا مسلمان ہیں ہم بری بات چھوڑ کر پہلے جو اس کی بات کریں کہ صحابہ کا نام دعویٰ بھی رہے انہوں کا معاملہ ہماری ہمارے ہو کی آپ کی سطح ہوگی کتابیں بھی آپ کی آنا چاہے مائک پہ سہارا لیتے ہیں ٹھیک یعنی ہے آپ رابطوں کے سہارے میں رہیں کل لوگوں نے حوصلہ قرآن کا اعلان ہے کہ کل کے کل اساد رسول ہیں جنت کا وعدہ ہو چکا کتنی ایسے پڑھی ابھی آیات کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں آپ آیات کو مانتے نہیں پھر اپنی کتابوں کو نہیں مانتے سنیے جناب وسدا قبل حوصلہ قرآن کی آیت ہے اس وقت تصدیق کر کل میں کہ آ لا الہ الا اللہ محمد رسول میں صادقین سفیر دس سب دو سو چونسٹھ سورت یہ ہے قبر اس میں علی ولی اللہ نہیں وسیع یا قرآن سے پیش کرے کلمت اللہ ہے یا کلمت الحید بسم محمد کے میں گوئے فرمود کے میں میں گوئے گوئے لا الہ الا اللہ وانا رسول ہو میں یہی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ کا رسول ہوں آپ کی تفصیل میں نہ جو صادقین جلدات سفر سانتا میں واضح کلمت تکوا بارہ چھبیس سورت فتح اذام مراد کلم شہادت حضرت امیر المومنی مانا کلمہ تکوا پرسین فرمون کہیا لا الہ الا اللہ ولا اکبر نہ علی البلی اللہ ہے نہ وسیع رسول اللہ ہے نہ خبیر عبد الفتح یہ ہے بس نمود کیا محمد و امر کو نے اشارہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حیات القلوب جیل القلوبین اللہ کی طرف سے جو کلمہ آپ کو تلقین کیا گیا وہ یہی تھا اس میں علی الولی نہیں ہے وسیع رسول اللہ نہیں ہے تو لہٰذا آپ کافر کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو یہی کلمہ ہے آپ نے کلمہ بڑھا دیا ہے اس کلمہ بڑھانے کا ثبوت قرآن سے پیش کریں اور موت روایات سے پیش کریں ہر کے کسی امام معصوم سے اپنے کلمے کا وہ چھ گز لمبا کلمہ نہیں پیش کر سکتے کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار ہے جو آدم نے نویش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج میں یہی لکھا آدم نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے جو کافروں کی منافع کی آتی تھی صحابہ چشمہ کر دیں تو لہٰذا آپ نے بڑی غلطی کی منافقوں کو صحابہ پہ چشمہ کر دیا ہم دین اخباری سے کہتے ہیں صحابہ کی شان کیا الگ ہیں منافقین کی مذمت کیا الگ ہیں آپ ہر تمہارے کیوں کر رہے ہیں اسلم تو رب العالمین کہ مستقیم شو بردین اور صحاب قدم برطوہین قول ہی اللہ اللہ کلمہ یہی ہے بہت اقرار ہے کافر کو مسلمان کرنے کے لیے آپ یہی کہیں گے کہ البید کے بارے میں آپ کی نظری ہے صحابہ کے بارے میں یہ کتنا بات ہے ہم جانتے تھے کہ ہم نے آپ کا قبول کر لیا پانچ گھنٹے کار ہی نہیں جلد سامعین ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے منافقی کون پڑھ رہا ہے صحابہ کے رضا کی ایسے کون پڑھ رہے ہیں صحابہ کے جنتی ہونے کی آیات کون پڑھ رہے ہیں آپ تو روایت کی طرف جاتے ہیں اصول کافی جلد دو علی السلام ہو شہادت ہو اللہ الہ الا اللہ بس تصدیق ہو یا رسول اللہ اصول کافی جلد دو سو پچیس یا علی الولی اللہ نہیں ہے بصیل رسول اللہ نہیں ہے اصول کافی انتیس سلم باس اللہ ہو محمد مکہ تھا اشر حسین فرون مکہ تھا فطر کا اشر اللہ اللہ الہ الا ورنہ محمد رسول اللہ یہاں بھی یہی توحید رسالت کی بات ہے تعلی کی جلائد کی بات نہیں ہے اصول کافی چھتیس پہ یہی مضمون ہے اصول کافی چھتیس اٹھتیس پہ امام عبداللہ جعفر صاحب پوچھا گیا کہ امام چیز کا نام ہے انہوں نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہی ایمان ہے صاحب آ جائیں آپ مائک کے اوپر اگر مناظرہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہی بارہ منٹ کی ٹائم لمٹ پہ ہم آ رہے ہیں تو آئیے مائک کے اوپر آپ بتائیں نہیں اس چیز کو تحقیق کیا جائے گا دوسرا ٹاپک شروع ہوگا یا نہیں ہوگا شبلی بھائی اتنے غلط فہمی پیدا کی ہے یا ہو گئی ہے آپ سے ابھی کسی ہمارے کسی علماء نے ابھی ذکر نہیں کیا کہ دوسرا ٹاپک پہ ہم بحث کریں گے تو میں رضا اپنا راجا بھائی اس کو تھری کو یا ہمارے یاسر بھائی جو بھی آنا چاہے وہ مائک پر آئے کیونکہ ابھی دوسرا ٹاپک شروع نہیں ہوا ہے انہوں نے بذات خود آپ کے ساتھ رہنے شروع کیا ہے نہیں دیا تو ہم کو راجا بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا ہمارے صاحب علم مطلب ہیں ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا تو پلیز راجا بھائی یا ہمارے یاسر بھائی آپ مائک پر آئیے شکریہ نتیجہ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس صحابہ کرام کا اس کے بارے میں کوئی قول نہیں ہے ہاں یہ اس کا اقرار کریں یا نہ کریں سامعین اس بات کو پوری طرح سمجھ چکے ہیں باقی جنہوں نے آیات پیش کی تھی تو ہم نے بھی آیات پیش کی تھی وہ آیات محکمات نہیں تھی جو بالکل صحابہ کی تمام صحابہ کے عادل ہونے پہ دلیل بن سکیں اور نہ ہی صحابہ نے ان آیات سے استشاد کیا نہ کوئی پیغمبر اسلام کی کوئی حدیث کی اس کی تائید و تصدیق میں صرف اپنے ذاتی اقوال جاتی اتحادات ذاتی فتح چونکہ مفتی صاحب ہیں لہٰذا ان کو فتوا دینے میں کوئی ادھر ادھر کا نہیں دیکھنا پڑتا اور اللہ قرآن میں من لم یحکم یا انزل اللہ اور کم الکافرون کہ جو مفتی صاحبان ایسا فتوا دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں اتارا وہ کافر ہیں اللہ کا الفاسقون کیا فاسق ہیں اللہ کا الظالمون وہ ظالم ہیں یہ فتوا قرآن میں نہیں تھا اگر ان کے پاس ہمت ضرورت ہے ہمارا بار بار ان سے یہی مطالبہ ہے کہ قرآن کی ایک ایپ پیش کریں جس میں لفظ صحابہ یہ ہم سے کیسے مطالبے کرتے ہیں یہ پینتر پاک کا نام دکھ رہا ہے ان کی قسمت دکھ رہا ہے یہ دعویٰ کرتے وقت آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں جی تو قرآن کی بات یاد دکھ رہا ہے آپ صحابہ تو کلو مدور یہ آپ کا عقیدہ ہے یہ آپ کا نظریہ ہے یہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے اور صحابہ کے قول میں بھی نہیں ہے آپ کس بنیاد پہ آپ صحابہ کے عادل مانتے ہیں ہم نے صحابہ کو عادل بعض صحابہ کو عادل مانا ہے بعض کو نہیں مانا اس کے ہم نے قرآن حقائق بھی پیش کیے قرآن نے بھی خود کہہ دیا کہ مین کو منظوری دنیا وہ مین کو دلاخرا کچھ دنیا چاہتے ہیں کچھ آخر چاہتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں حدیث اور بھی میں نے پیش کر دی وہ حدیث متواتے رہا صرف ان کے ڈکوسن لگا دینے سے ان کے انکار کرنے سے ٹریک بدلنے نہیں بدل سکتے پوری سہاستہ میں یہ حدیث ہے کم از کم پچہتر صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے اور یہ حدیث بتاتے رہا ان یعنی کے علماء نے بھی اقرار کیا ہے یہ صرف روایت پڑھتے ہیں لیکن تاریخ تو نہیں پیش کر سکتے وہ کہتے ہیں حدیث حدیث حدیث, حدیث ہے اور صحیح ہے ایمان کیسا ہے وہ متواتر اللہ علیہ سننا اور اس میں کیا حدیث ابھی حاضر متواتر ہے سمرائی بات کی کہ پیغمبر کے سامنے حوض کوثر پر صحابہ کرام کو بعض صحابہ کو پیش کیا جائے گا پھر انہیں کی طرف جایا جائے گا سوال کریں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا تو جو لوگ ایسے ہیں ہم ان کو کیسے عادل مان سکتے ہیں جب لفظ اصحابی موجود منافق والا لفظ نہیں ہے تو حضور کہیں گے اصحابی اصحابی یا رسول اللہ یہ تو یا اللہ یہ تو میرے لفظ اصحاب موجود ہے اور ان کا دین سے مرتب ہونا یہ سارے عقائد پیغمبر اسلام کی زبانی موجود ہے اور حتیٰ کہ خود قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے حال آشا تم انتم اللہ تم کیا ایسا قریب ان قریب نہیں ہے کہ تم مالی حکومت بنائے جاؤ گے تمہارے پاس اختیارات آ جائیں گے اور کیا ہے ان تم سے دوسرے تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور تو کہتے آرام کم اور تم لوگوں کو قتل کرو گے اور صاحبہ نے یہ کام ہم نے کر کے دکھ رہے ہیں یہ بھی کہتے ہیں صاحبہ مرتب نہیں ہے ان سب سے یہ مان نہیں ہے ہٹا دیں نمازیں پڑھتے روزے رکھتے تھے تمام پابند تھے پیغمبر پیغمبر خدا کے زمانے اور وہ عمل کر رہے تھے پھر انہوں نے ابو بکر کو زکات نہیں دی تھی تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے کن لوگوں کو قتل کیا وہ ہم اور آپ تھے وہ صحابہ کے نام تھے یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے یہ بڑے دار بنتے صحابہ کے نام کے حقیقت جیسے صحابہ دیا صحابیہ سے کتنا رکھنا چاہیے یہ پھر حدیث کی تفصیل میں بھائی ہے لیکن کہ صحابہ کرام نے ویڈ کر کہا ہے یہ حدیث ہے کہ لمبا خلال المرنا تھا یہ ابن معاویہ تھا یہ سب نمبر سو پینتالیس کی کتاب فکر میں ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے کی بات توڑ دی تو جمع ابن عمر حشمہ ہو رہے تو نے اپنے سارے خاندان اور ساتھی کو اکٹھا کیا انما بایانا حاضر رجلا اللہ بیان اللہ رسول ہی کہ ہم نے یزید کی بات ایسے کی ہے جیسے اللہ رسول کی بات کی ہے تو جو یزید کی بات کو اللہ رسول کی بات ہے وہ تو شاہ بادام اور اس کو صحابی کہنا یہ صحابیت کی آپ کے یہاں صحابیت کا کوئی معیار ہی نہیں ہے اور صحیح سے عمر میں پیسے ایسے میں ہے کہ یہ اسی ابن عمر نے یزید ایک لاکھ درہم لے کے فتوا دیا تھا کہ جو یزید کی بات ہوتا ہے وہ جہید کی بہت مرتا ہے یہ کو کیوں چھپاتے ہیں یہ سب چیزیں صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہیں جی اور اسی ابن عمر اس نے علی کی بات کی تھی تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نے سابق کرام کے فیصل کیا ہے اور آپ کا نام ہوتا ہے غیر عادل ہونے کے لیے پتا یہ کہاں کی باتیں کرتا ہے نہ کچھ کا ٹائم کو ڈرایا جا رہا ہے یہ تو بڑے اچھے اچھے کی بات ہے حضرت خدا کا میں وہ آپ اصل بنیاد پر کیوں نہیں آتے آپ کو خوف کیا ہے اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کریں جو آپ نے بنیادی مسئلہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں کہ آپ مسلمان کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کلمے کو قرآن سے ثابت کریں اصل مسئلہ یہ ہے پہلے جو ہے وہ قرآن کلمے کی بات کریں اور جہاں تک صحابہ قرآن کی عدالت کا تعلق ہے وہ ہم نے قرآن میں آیت سے ثابت کر دیا کہ تمام شاہدہ رات اللہ نے بھائی کا وعدہ کیا ہے تو اب جو ہے وہ ہم نے جب قرآن سے ثابت کر دیا مہاجرین انصار کی آیتیں پیش کر دی تو وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نے آیت پیش کر دی اور تمام صحابہ کے لیے آیت پیش کر لیے اللہ نے لڑائی کا وعدہ کیا ہے اب جو ہے اس کے بعد آپ میرے عدالت کے لیے جو آپ نے آیتیں پیش کی ہیں اس میں کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے وہ آیتیں منافقین مناقطین کے لیے ہیں آپ اگر صحابی کے لیے وہ ثابت کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس میں نظر صاحب دکھائیں کہ فلاں صاحب کے لیے ہے آپ دکھائیں آپ کے پاس زمین ہے تو قرآن سے بات کریں قرآن زمین دکھائیں آپ نے کسی آیا تو کسی صحابی کا نام ذکر نہیں کیا نہ لفظ صحابی ذکر کیا جبکہ ہم نے جو بیان کیا اس میں مہاجرین انصار جو ہے گٹ کرا ہے اور وہ صاحب مہاجر انصار وہی سرکار کے ساتھ ہے تمام صحابہ تو وہ جو ہے صحابہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اللہ نے بلائی کا وعدہ کیا ہے اور اصل موضوع جو ہے وہ بنیادی موضوع اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان کے لیے کلمہ جو ہے وہ بنیادی ہے میں دنیا میں کیا ہے اس سے کیوں بات کرو اپنا کلمہ کرنا کام سے ثابت کرو اب ہمارا وقت ہمارا موضوع آیا ہے تو کیوں بات کرو پانچ گھنٹے ہم نے تمہارے موضوع پر ہاں اب اگر موضوع گفتگو کرنا ہے تو اسی موضوع پر کرے اسی طرح کیونکہ ہم نے پانچ گھنٹے کے کنارے مودی پر گفتگو کی تھی پچھلی بھائی سے یہ بات دی تھی تو لوگ جو ہے ہمارا مزید چلے گا لوگ جو ہے پہلے آپ کا موضوع چلے گا پھر ہمارا موضوع چلے گا تو اب اپنے نے پر آپ کیوں بھاگ رہے ہیں جب ہمارا آ گیا تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ بات سبھی بھائی سے بات دیکھ لیں ہماری ایک ان کا چلے گا ہمارا چلے گا پانچ پانچ گھنٹے چلیں گے یہ تو نہیں کہ آپ کا یہ موبائل چلتا رہے گا اور اصل جو بنیادی موضوع ہے وہ میں چل ہے ہوں اس پر آئے آپ کیوں بھاگتے ہیں مارنے کی وجہ کیا کیوں کرتے ہیں آپ ہاں، اور اس کا مطلب آپ جو ہے اگر اس موضوع پر نہیں آتے اس کا مطلب آپ بھاگ رہے ہیں اصل موضوع سے بھاگ رہے ہیں بنیادی جو کلمہ ہے کلمہ جس سے کافی مسلم ہے ساری دنیا جانتے ہیں جتنے پر موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ کلمہ بنیادی مسئلہ ہے سب سے پہلی چیز ہے کلمہ چاہیے نہ جو ہے وہ کلم ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ کلم طیبہ کے بڑے مسلمان کافر کافر مسلمان نہیں ہو سکتا تو کلم طیبہ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے تو اصل میں بھی یہ اس پر گفتگو کریں کیوں نہیں آپ دیکھنا پڑھائیں آپ اور بحث کریں اس پر پڑھنے اس کے علاوہ نہیں کریں جب ہمارا موضوع چل رہا ہے اور ہم نے اپنی کی کتابوں سے ثابت کیا کہ محمد رسول اللہ ہے آگے اس کے علاوہ نہیں نبی اللہ جو آپ کی کتابوں سے ثابت کیا اور اگر آپ کلم طلبہ میں جو اضافہ کیا ہے تو قرآن سے ثابت کریں اس لیے عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے اب حضرت صاحب نے نماز پڑھ لیے اب جو ہے وہ حضرت صاحب کروائیں گے آپ سارا دن ساری رات پانچ مہینے کا بھی بات کرتے ہیں ہم قرآن کرتے ہیں گے آپ نیشنل ملا پیش کریں گے کلمہ کے بارے میں تو عنوان ہے کلمہ طیبہ ہمارے برادران السلام کے چھ کلمے ہیں سمجھ بات ایک ہے کلمہ طیبہ ایک کلمہ ہے چھ کلمے ہیں ہم کے دو لوگ جو ہم کو جواب ہے بات میں آپ سے کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کلمہ قرآن شریف میں مجبور ہے یہی بات ہے نا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے صاحب ابھی ابھی اسٹارٹ اسٹارٹ نہیں رہے اس ٹاپک کو کو پہلے ٹائم کا کر لیں کہ اس ٹاپک پہ کتنے دیر بات کرنی ہے تو انہوں نے تجویز کیا آدھے گھنٹے آپ اس بات سے متفق ہیں یا آپ کچھ اور ٹائم دینا چاہتے ہیں آ جائیں مائک کے اوپر ابھی ٹاپک اسٹارٹ نہیں کریں ٹائم کا تعین ہوگا ہے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ پانچ پانچ منٹ کی ٹرم رکھ لیں ان شاء اللہ چھ ٹرمیں ہو جائیں گی آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا

پانچ پانچ منٹ سر آنکھوں پہ آدھے گھنٹے سے پہلے بھی بات ہو جائے ہمارے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو بات ختم ہو جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آدھے گھنٹے سے پہلے بھی بات ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ انہیں پانچ گھنٹے میں بھی اپنی بات پوری نہیں پانچ دن میں بھی پوری نہیں بات کر سکتے جد کرتے رہیں گے اذان کے متعلق امام جعفر صادق کلمے کے بعد پہلے ہو چکی ہے اچھا۔ حوصلہ قرآن کی ایت ہے اس قرآن کے کے کر شیعہ میرا جو میرا جو صادقین والے جلد دس سوا دو سو چونسٹھ پہ لکھتے ہیں کہ وہ کلمہ حوصلہ کیا ہے تصدیق میں حوصلہ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے آگے علی اللہ نہیں ہے وسیع رسول نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ ان کی تفسیر میں ہے مزید بچمل بیان کے اندر بھی یہ کلمہ موجود ہے مزید بس وہی نمود چاہے یعنی محمد جہ بسو مردم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی محمد کریم کے پاس کے پاس جاؤ وہ امر کو نہیں اشارہ ان کو حکم کہیں کہیں کیا کہیں لا الہ الا اللہ یہ ایک کی بات ہے دونوں جو قرآن میں موجود ہیں مسیح اور رسول اللہ خلیفت البلافت علی الولی اللہ اس جملے پہ اختلاف ہے یہ قرآن سے ثابت کریں ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں توحید کے دونوں جملے توحید رسالت قرآن سے ثابت ہے اور اب میں معصوم نے اس کی نفی کر رہے ہیں تو کب یہی کلمہ مان رہے ہیں آدم نے نظر کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی علیہ کا تھا علی الولی اللہ نہیں تھا وسیع رسول اللہ نہیں تھا خلد الحق نہیں تھا باقی کی ہم بے حد تعظیم کرتے ہیں آپ سے بڑھ کے تعظیم کرتے ہیں تو تابق نالو بن نال کے مطابق آیا تھا اگر صحابہ پہ آپ تان کرتے ہیں تو خارجی اگر آپ پہ تان کریں اب کتابوں سے تو کیا جواب دیں گے منکرین عصمت نبوت قرآن پیش کریں تو آپ کیا جواب دیں گے آپ قرآن کا جواب دے سکتے ہیں اور البیت کی صفائی پیش کر سکتے ہیں تو صحابہ کی صفائی کے لیے آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے رسول کافی اسلام کیا ہے اس بات کی گواہی دینا اللہ اللہ تصدیق کو بے رسول اللہ یہ ابو جعفر صادق امام محمد باقر امام عبداللہ کا فرمان موجود ہے آپ تو قارئین کو بھی سامعین کو بھی قارئین کہہ رہے ہیں آپ کا قوت حافظہ آپ کا تکرم آپ کا ذہن رسا سامعین اچھی طرح سن رہے ہیں ہم نے کلمہ پیش کر دیا میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دیتے رہیں آدھے گھنٹے تک بالکل کمینی کا حوالہ سن لیں توضیع المسائل مسئلہ دو سو سات ستائیس سبا قدیم اگر کافر شہاد بگویل یعنی بگویل اشد اللہ الہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان میں شامل آپ کے آقا نعمت کہہ رہے ہیں خمینی صاحب کی بات ہے کہ اگر کافر یہ دو باتیں کہہ دے تو مسلمان ہو جائے گا علی اللہ کلمے میں داخل نہیں ہے ایمان میں داخل نہیں ہے اذان کی بات بھی سن لیں کیا مت تک جواب دیتے رہیں بے شک بیٹھے رہے سننے والے سنتے رہیں گے اذان کے متعلق امام جعفر صادق کی روایت پیش کر چکا ہوں آپ کی مرکزی حدیث کی کتاب میں ہے کہ ہارا عمر اذان صحیح صحیح اذان یہی ہے جس میں علی ولی اللہ ہے نہ رسول ہے ہے کا سو نہ بڑھایا جائے اذان کو نہ کم کیا جائے محبت بھیج اللہ ان پر آنے والے گروہ پہ جو اخبار کر دیتے ہیں اور اس میں علی الولی اللہ کر دیتے ہیں جو آنے بیت کی تعریف شروع کر دیتے ہیں ان پر غانتی ہیں جو اذان بڑھاتے ہیں اصل اذان یہی ہے سننے والوں نے سن لیا ہم نے سب کچھ کہہ لیا کیا مطلب کھلی چھٹی ہے جواب کر دیتے رہے سننے والے فیصلہ کر رہے وفی وغیر روایت بابا اشد اللہ محمد رسول اللہ اشد اللہ ولی علی ولی اللہ امین برادین رواز بدر ذالب اشد اللہ علی امیر المومنین امیر مرتین ولا بر تین ان علی ولی اللہ وانہ امیر المین کا وان محمد وعلہ صلوات اللہ علیہ خیر البریا ولیکن لا سزا کا فی اصل اعظم اگر اپنی کتابوں کو نہیں مانتے نہ مانے قرآن کو نہیں مانتے بے شک نہ مانے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں صحیح حدیث کو بھی مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً کلمہ کے بارے میں بھی ان کا اعتراض ہے اور اسی طرح اذان کے بارے میں اعتراض ہے کہ یہ علی اللہ کلمہ میں کیوں پڑھتے ہیں اور اذان میں کیوں پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ لفظ کلمہ کو سمجھ رہے ہیں یہ لفظ کلمہ طیبہ ایک مسلمانوں کی پوری اصطلاح ہے جی یہ قرآن شریف سے بڑا زور دے رہے ہیں کہ قرآن سے دکھلائیں جس طرح لالجہ اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے علی رحم اللہ بھی دکھائیں تو میں ان سے سوال کر سکتا ہوں میں باقی کا جواب دوں گا لال جہل اللہ بھی قرآن میں آیا ہے محمد رسول اللہ عبران میں آیا ہے لیکن کسی مقام پر اس کو کلمہ طیبہ نہیں کہا کیا اگر قرآن میں یہ ہوتا ہے اور آگے لفظ نہ ہوتے تو ہمارا یہ سے ہوتا تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ان دو جملوں میں دونوں جملوں کے ساتھ جہاں جہاں یہ مسئلہ سورہ وساسات میں بھی ہے اور سورہ محمد میں بھی ہے لفظ کلمہ طیبہ پہنچائے تاکہ ان کی اور ہماری بات ختم ہو جائے قرآن نے کہہ دیا کلمہ یہ ہے لہٰذا ہم آج سے علی اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے ایک بات اس اعتراض سے انہوں نے جواب دینا ہے باقی قرآن شریف کے اندر سے کلمہ طیبہ استعمال ہوا ہے سورہ ابراہیم میں آیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عالم ترقی اب اللہ ہو مثلاً کلم طیبتا شجرتاً فی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے شجر طیبہ کی مثال دی ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو صحیح شجرہ طیبہ کو سمجھو کہ جس کی اصل بنیاد زمین میں مضبوط ہے شاخ اس کی آسمان تک جاتی ہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو ایک کہ حدیث ہماری کتابوں میں ماننا تو انہوں نے نہیں ہے مطالبہ کریں گے ہمیں دکھلاؤ پیغمبر فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی کتابوں میں بھی ہے چھ کے سمجھو سے کتابیں بھی آپ لکھ لیں میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور میرے ملک تبرانی ہے جلد چھ سے بہتر ہے اور اس کے علاوہ تو اپنا کیا ہے یہ نیب القبیر کے علاوہ یہ کا کمیشن بازار میں بھی ہے اور اسی طرح اس میں بھی ہے کیا اس کا نام ہے یہ مجموعہ میں بھی ہے اس کے نام جلد میں جو پیغمبر فرماتے ہیں اس کلمہ طیبہ کی وہ ہے جس کی مثال صدر طویلہ سے دی گئی ہے آنا اصل ہے وہ علی فرح ہے اصل کی میں ہوں اور فرا اس کے عزل کرا رہا ہے لوگ اصل بھی آ گئی اور فرا بھی آ گئی یہ ہمارا پہلا جواب ہے ایک اطراض ہم نے ان کو کیا ہے اس کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے تاکہ بات ختم ہو جائے تو قرآن میں طویل کلمہ طویل کو عنوان ٹاٹا یہ ہے آگے یہ کلمہ ہے یہ دکھا دیں ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے حدیث بھی میں نے آپ کو بتا دیا باقی یہ اصول کا مریض ہے یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں جی لکھی ہے فلاں نے لکھی فلاں نے کیا کسی نے نفی تو نہیں کی مثلا قرآن مجید نے شیطان کا کئی مقام پر ذکر ہے ایک دو مکان مثلا پہلے پارے میں ہے نا اس نے انکار کیا جی تو اس کیا ہے اللہ نے اس پہ لانت کیا جی لیکن کسی مکان پہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہاں، نہیں کی بالکل لانت ہے نہیں یہ آدھی بات لے دیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں میں یہ اصول کافی میری مری ہے کتاب الحجت ہے بعد اس کا مولد نبی ہے حدیث نمبر اس کا چوبیس ہے انہوں نے صادق علیہ السلام کا فرمان ہے یہ اذان کے بارے میں ہے کہ لما خلق کا سمایات عبد اللہ علیہ السلام کہ جب علیہ امام فروٹ ہے کہ روایت ہے کہ لما خلق تو والارض کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا منادیا بنایا تو ایک مزن کو حکم دیا اذان کا لفظ ندا خود قرآن کے لفظ میں سہ آزاد کے لیے ہے نوکی علیہ السلام نے جمعہ تھے پھر اذان کی کیا ہے جمع کی ندا لی جائے گی اذان تو لفظ ندا اذان میں ہے تو ایک مولدن کو حکم دیا سماج جاتا تو اس نے اذان دی اشہد اللہ اللہ کہ تین دفعہ میری ساری کھڑے ہو کے اذان دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اشہد اللہ محمد محمد رسول اللہ اور تین دفعہ کو اشہ اللہ علی امل محمد حکن یہ فکر جاتا ہے اور اس کے علاوہ احتجاج تبرسی ہیں امام جاسر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ ذاک اللہ حدم اللہ اللہ ہو محمد رسول اللہ کل یہ کوئی علی امیر المومین کہ جب تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کہے علی ولی اللہ ایک اور حدیف ہے سنیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بھی علی علیہ السلام وسلام کی ولاد کا اقرار توحید و نبوت کے ساتھ لے لیا تھا یہ ہمارے مذہب کی ہے ابالی شہر سے ہے اس کی اپنا باب نمبر اس میں لکھا ہے ہمارا علی ہے اس نے مطلب گیا کہ پیغمبر خدا نے مجھے حکم دیا کہ تم جا کے دو سو خالص جو خالص ربیع ہیں سو آدمی کو بلا لا پچاس حبشے کو بلا لا اور پچاس کو بلا لا ان دو سو آدمی نے ساتھ میں کھڑا اور ان تمام سے کرا کہ تم لوگ آپ کی گواہی نہیں دیتے کیا اشہد اللہ الا اللہ شریف اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ اللہ شریف ہے وہ امی محمد رسول اللہ ہے میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا پھر ہم نے قلم دبات منگائی حضرت اللہ سلم کو اس پہ گواہ کیا اور فرمایا جس طرح سے تم تو گواہی دیتے